مدافعانہ جنگ کی صورتیں دفاع کے ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان دینی فرائض میں جو ان کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے قومی استقلال کی سختی کے ساتھ حفاظت کریں اور اپنے قومی اور دینی وجود کو کسی حال میں فتنے سے مغلوب نہ ہونے دیں اس کے لیے اسلام نے اپنے پیروں کو جنگ کی محض اجازت ہی نہیں دی بلکہ تاکید کی ہے اور تاکید بھی ایسی سخت جس کی کیفیت اوپر بیان کی گئی ہے مگر حملے کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ ایک سلطنت باقاعدہ اعلان جنگ کر کے دارالاسلام پر حملہ آور ہو اور اس کو فتح کر کے مسلمانوں کو مٹانے یا غلام بنانے یا ان کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن سے ایک قوم کے امن و اطمینان اور اس کی اجتماعی زندگی کو خطرہ میں مبتلا کیا جا سکتا ہے بس اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ صورتیں کیا ہیں اور ان کے متعلق قرآن مجید ہم کو کیا حکم دیتا ہے اس مقصد کے لیے ہم ان تمام آیات کو جمع کریں گے جن میں مدافعانہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے حل طلب مسائل کو بھی قرآن سے یا اس کے بعد حدیث سے حل کریں گے تاکہ شخصی آرا کے دخل سے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے نمبر ون ظلم و تعدی کا جواب بقول اکابر مفسرین اسلام میں پہلی آیت جو قتال کے متعلق اتری وہ سورہ حج کی یہ آیت ہے ترجمہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے دوسری آیت جس کو علامہ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین جنگ کی پہلی آیت قرار دیتے ہیں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے ترجمہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھ جاؤ کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کو مارو جہاں پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے ان دونوں آیات سے حسب ذیل حکام نکلتے ہیں نمبر ون جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے اور ان پر ظلم و ستم کیا جائے تو ان کے لیے مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے نمبر دو جو لوگ مسلمانوں کے گھر بار جھینے اور ان کے حقوق سلب کریں اور انہیں ان کی ملکیتوں سے بے دخل کریں ان کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنی چاہیے نمبر تین جب مسلمانوں پر ان کے مذہبی عقائد کے باعث تشدد کیا جائے اور انہیں محض اس لیے ستایا جائے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے اپنی مذہبی آزادی کی خاطر جنگ کرنا جائز ہے نمبر فور دشمن غلبہ کر کے جس سرزمین سے مسلمانوں کو نکال دے یا مسلمانوں کے اقتدار کو وہاں سے مٹا دے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب کبھی مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو تو انہیں ان تمام مقامات سے دشمن کو نکال دینا چاہیے جہاں سے اس نے مسلمانوں کو نکالا ہے پوائنٹ نمبر ٹو راہ حق کی حفاظت سورہ انفال میں جن کافروں کے خلاف جنگ کرنے اور ان کی جڑ کاٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے ان کا ایک قصور یہ بتایا گیا ہے ترجمہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال صرف اس لیے صرف کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور وہ اس مقصد کے لیے مال صرف کیے جائیں گے یہاں تک کہ ان کو پچھتانا پڑے گا اور وہ مغلوب کیے جائیں گے آگے چل کر قریش کی اس فوج کا جو بدر میں مسلمانوں سے لڑنے نکلی تھی اور جس کے مقابلے میں اللہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانے کے لیے خاص اپنی فوج بھیجی تھی اس طرح ذکر کیا ہے ترجمہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے تفاخر کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے لڑنے کو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں سورہ توبہ میں پھر ان مشرقین کا جرم جن سے قتال کا حکم دیا گیا تھا یہ بتایا ہے ترجمہ ان لوگوں نے آیات الہی کا سودا بڑی ہی کم قیمت پر کیا اور وہ اس کی راہ سے روکنے لگے یہ بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں آگے چل کر اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا ہے کہ وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر اور پھر ان کے جرائم کی تفصیل اس طرح دی ہے ترجمہ اے ایمان والو اہل کتاب کے بہت سے احبار اور راہب لوگوں کے مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں سورہ محمد میں زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا ترجمہ جن لوگوں نے دین حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے پس جب تمہاری ان منکروں سے مڈ بھیڑ ہو تو گردنے مارو یہاں تک کہ ان کی طاقت کو کچل ڈالو اس کے بعد قید کی گرفت کو مضبوط کرو اور انہیں گرفتار کر لو پھر تمہیں اختیار ہے کہ خواہ احسان کا معاملہ کرو یا فدیہ لے لو یہ عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے اور اس کی ضرورت ہی باقی نہ رہے ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ صد ان سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ سے روکنا بھی ایک ایسا جرم ہے جس کے خلاف جنگ ضروری ہے اللہ کی راہ سے مراد وہی دین حق ہے جس کو قرآن مجید میں سرات مستقیم بھی کہا گیا ہے اور یہ قرآن مجید کے انداز بیان کی انتہائی خوبی ہے کہ اس نے دین کو راستے سے تعبیر کیا گویا وہ ایک طریق ہے جو سیدھا منزل تک لے جاتا ہے اور جس پر شیطان اور اولیاء شیطان رازدنی کرتے ہیں بعض لوگوں نے سبیل کے معنی یہی معمولی چلنے پھرنے کی سڑک کے لیے ہیں اور صدن ان سبیل اللہ کا مطلب رازدنی قرار دیا ہے مگر قرآن مجید میں سبیل اللہ اور سبیل رب کے الفاظ ایسے نہیں ہیں جن کا مفہوم سمجھنے میں ذرا بھی دقت ہو ادو الہ سبیلی کا بالحکمتی والمو عزت الحسنتی اور انا ربا کا ہوا عالم بمن دلہ ان سبیلی ہی وہوا عالم بالمحتدین میں موٹروں اور بائسکلوں کی سڑک مراد نہیں ہو سکتی بلکہ وہی سڑک مراد ہے جو خدا تک لے جاتی ہے ومئی یتبدل کفرہ بل ایمانی فقط دلہ ان سوا اس سبیل میں بھی سیدھی راہ سے مراد وہی ایمان کی راہ ہے اور اس کے زد کفر کی راہ قرار دی گئی ہے تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ امواتن بل آہیا میں بھی ان مارے جانے والوں کو زندہ نہیں کہا گیا ہے جو مٹی اور پتھر کی سڑکوں پر جان دیتے ہیں بلکہ یہ شرف ان لوگوں کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے دربار تک لے جانے والی راہ میں جان دیں پس اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سبیل اللہ سے روکنا دراصل اسلام سے روکنا ہے اب غور کیجئے کہ اسلام سے روکنے کا کیا مطلب ہے اسلام کو جب راستہ کہا گیا تو ضرور ہے کہ اس کے روکنے کی بھی وہی صورت ہوگی جو ایک راہ گزر سے روکنے کی ہوتی ہے کسی راستے کو روکنے کی قدرتاً تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جو لوگ دوسرے راستے پر چل رہے ہوں انہیں اس راستے پر نہ آنے دیا جائے دوسرے یہ کہ جو اس راستے پر چل رہے ہیں انہیں اس سے زبردستی ہٹا دیا جائے تیسرے یہ کہ اس پر چلنے والوں کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جائیں ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جائے اور انہیں اس طرح دق کیا جائے کہ وہ چلنے سے عاجز آ جائیں یہی تینوں مفہوم صدہ عن سبیل اللہ کے بھی ہیں یعنی اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو روکنا مسلمانوں کو زبردستی مرتد بنانے کی کوشش کرنا اور مسلمانوں کے لیے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کو مشکل بنا دینا قرآن میں ان تینوں مفہومات کی مثالیں موجود ہیں اور جو گروہ اس طرح اسلام کی راہ روکنے کی کوشش کرے اس کو راستے سے ہٹا دینا اور اس کا زور توڑ دینا مسلمانوں کا اخلاقی حق بھی ہے اور دینی فرض بھی پوائنٹ نمبر تھری دغا بازی اور عہد چھکنی کی سزا سورہ انفال میں ایک اور جرم جس کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہے یہ بتایا گیا ہے ترجمہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایمان نہیں لاتے جن سے تو نے معاہدہ کیا تھا مگر وہ بار بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور بد عہدی سے پرہیز نہیں کرتے پس اگر تو جنگ میں ان کو پالے تو انہیں سخت سزا دے کر ان لوگوں کو خوفزدہ اور پراگندہ کر دے جو ان کے پیچھے ہیں یعنی انہیں ایسی سزا دے جو ان کے بعد والوں کے لیے مجب عبرت ہو شاید کہ وہ کچھ سبق حاصل کریں اور اگر تجھے کسی قوم سے دغا کا خوف ہو تو برابری کو ملحوظ رکھ کر علل اعلان ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے اللہ یقیناً دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا اسی طرح سورہ توبہ میں زیادہ سختی کے ساتھ ان کافروں کے متعلق جنہوں نے مسلمانوں سے بار بار عہد کیے تھے فرمایا ہے ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور جنہوں نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی بس چار مہینے اور زمین میں چل پھر لو اس کے بعد خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کافروں کو ضرور رسوا کرنے والا ہے اس کے بعد ان مشرکوں کے متعلق جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا حکم دیا کہ الا مدتہم ان کے معاہدے کی مدت مقررہ تک پابندی کرو پھر بار بار نقض عہد کرنے والوں کے متعلق فرمایا ترجمہ جب وہ چار حرمت والے مہینے جن کی مہلت اوپر دی گئی ہے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں گرفتار کرو اور انہیں گھیر کر محصور کر لو تاکہ بلاد مسلمین میں نہ آ سکیں اور ان کے لیے ہر کمین گاہ میں بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کریں نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو یعنی پھر ان سے تعرض نہ کرو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے آگے چل کر پھر انہی بد عہد اور دغاباز مشرکوں کے متعلق فرمایا ترجمہ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا سو وہ جب تک عہد پر قائم ہے تم بھی قائم رہو کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے مگر ان بد عہدوں سے کیوں کر عہد ہو سکتا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ جب تم پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیں تو نہ تم سے قرابت کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد و اقرار کا وہ تم کو زبان سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں یعنی وہ دل میں تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں اور ان میں اکثر بدکار اور سرکش ہیں اس کے بعد پھر انہی بد عہدوں کے متعلق فرمایا ترجمہ وہ کسی مومن کے ساتھ قرابت یا عہد و اقرار کا لحاظ نہیں کرتے اور وہی ہیں جو زیادتی کرتے ہیں بس اگر وہ توبہ کریں نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور یہ آیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لیکن اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر حملے کریں تو کفر کے لیڈروں کے ساتھ جنگ کرو کیونکہ اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ ان کی قسم کا کچھ اعتبار نہیں شاید کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور رسول کو نکال دینے پر تل گئے اور انہوں نے ہی اول مرتبہ تم پر پیش دستی کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو بشرط یہ کہ تم ایماندار ہو ان سے تم ضرور جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر نصرت بخشے گا اور مومنوں کے قلوب کو شفا بخشے گا سورہ توبہ ان تمام آیات اور ان کی شان نزول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر ون جو لوگ مسلمانوں سے عہد کر کے توڑ دیں ان سے جنگ کرنی چاہیے اس حکم میں وہ کفار بھی آ جاتے ہیں جو مسلمانوں سے اطاعت کا معاہدہ کر کے پھر حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کریں نمبر دو جن سے معاہدہ تو ہو مگر ان کا رویہ ایسا مخالفانہ اور معاندانہ ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ لگا رہے تو انہیں علل اعلان فسخ معاہدہ کا نوٹس دے دینا چاہیے اور اس کے بعد ان کی دشمنی کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے نمبر تین جو لوگ بار بار بد عہدی اور دغابازی کریں اور جن کے عہد و اقرار کا کوئی اعتبار نہ رہے اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اخلاق اور انسانیت کے کسی آئین کا لحاظ نہ رکھیں ان سے دائمی جنگ کا حکم ہے اور صرف اسی صورت میں ان سے صلح ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کریں اور اسلام لے آئیں ورنہ ان کے اثر سے اسلام اور دارالاسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے قتل گرفتاری محاصرہ اور ایسی ہی دوسری جنگی تدابیر اختیار کرتے رہنا ضروری ہے پوائنٹ نمبر فور اندرونی دشمنوں کا استحصال ان بیرونی دشمنوں کے علاوہ کچھ اندرونی دشمن بھی ہیں جو ظاہر میں دوست مگر باطن میں اسلام کی جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ اس جماعت میں داخل ہیں جس کے لیے قرآن حکیم نے منافق کا جامع لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے باب میں یہ حکم دیا ہے ترجمہ اے نبی منافقوں اور کافروں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے سورہ احزاب ترجمہ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں بری خبریں اڑانے والے اپنی معاندانہ دانہ حرکات سے باز نہ آئے تو ہم تجھے ان پر مسلط کر دیں گے اور پھر وہ اس شہر میں تیرے ہمسایہ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن ان پر پھٹکار پڑے گی جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے سورہ نساء ترجمہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح یہ خود کافر ہوئے تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں پس تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نہ نکلیں اگر وہ انحراف کریں ایانت کفر سے باز نہ آئیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ مار دو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ سورہ نساء ترجمہ کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کے کافروں سے بھی اس لیے جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اقرار اسلام کرتے ہیں اور جب فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے گر پڑتے ہیں یعنی خود بھی فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے صلح کی طرح ڈالیں اور نہ تمہارے ساتھ جنگ اور دشمنی سے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو ان لوگوں پر ہم نے تمہیں واضح دلیل دے دی ہے ان آیات میں منافقین کی اس جماعت کا وہ جرم بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کے باعث یہ واجب القتل ہوئے ہیں لیکن مزید وضاحت کے لیے ہم قرآن مجید ہی کی چند اور آیات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں سورہ نساء میں ہے ترجمہ وہ تجھ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں مگر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کچھ تو کہتا ہے اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ راتوں کو منصوبے گانٹھا کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے سورہ توبہ میں فرمایا ترجمہ اگر وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنے کو نکلتے تو تمہارے اندر فساد کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان جھوٹی خبریں پھیلا کر اور چغل خوریاں کر کے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے اور تمہارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی غزوہ عہد میں فتنہ برپا کرنا چاہا تھا اور تیرے خلاف طرح طرح کی چالیں چلیں تھیں یہاں تک کہ حق کی نصرت آ گئی اور اللہ کا حکم غالب ہوا اگرچہ وہ انہیں بہت ہی ناگوار تھا سورہ توبہ ترجمہ اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں بلکہ دراصل یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو تمہاری طاقت کے خوف سے اظہار دوستی کرتے ہیں اگر انہیں کوئی جائے پناہ یا غار یا گھس بیٹھنے کا مقام مل جائے تو ضرور اس کی طرف پھر جائیں اور دوڑ کر جائیں سورہ توبہ ترجمہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں بری باتوں کا حکم کرتے ہیں اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں اور وہ اللہ کو بھول گئے ہیں اس لیے اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا ہے بے شک یہ منافق بڑے ہی بدکار اور نافرمان ہیں سورہ احزاب میں فرمایا ترجمہ اور جب جنگ احزاب کے موقع پر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہ تھا اور جب ان میں سے ایک گروہ بولا کہ اے اہل یسرب اب تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے یہاں سے بھاگ نکلو اور ان میں سے ایک فریق نبی سے اجازت لینے لگا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے ہوئے غیر محفوظ نہ تھے اور ان کا مطلب بھاگ جانے کے سوا کچھ نہ تھا اگر مدینہ کے اطراف سے دشمن گھس پڑتے اور ان سے درخواست کی جاتی کہ تم بھی مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کے فتنے میں شریک ہو جاؤ تو وہ ضرور شریک ہو جاتے اور اس میں ذرا تعمل نہ کرتے سورہ منافقون میں فرمایا ترجمہ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں ہاں اللہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قصبوں کو اپنی دشمنی کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں یہ آیات بتاتی ہیں کہ منافقین میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کے ساتھ ظاہر میں بھی مسلمانوں کا سا معاملہ نہیں کیا جا سکتا اس گروہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یا تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اعلانیہ کفر کی باتیں کرتا ہے یا زبان سے تو بدستور اسلام کا اقرار کرتا رہتا ہے مگر اس کی حرکات یہ ہوتی ہیں کہ ہر وقت مسلمانوں کے درپے آزار رہتا ہے طرح طرح سے انہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے ان کے دشمنوں سے ساز باز رکھتا ہے ان کی خفیہ خبریں دشمنوں کو پہنچایا کرتا ہے ان کا ایمان بگاڑنے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے ان کی جماعت میں ریشہ دوانیاں کر کے تفرقہ برپا کرتا ہے ان کے دشمنوں کو اخلاقی اور عملی مدد پہنچاتا ہے اور اسلام پر جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو یہ گروہ اس کی حفاظت کی بجائے اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے یہ گروہ اسلام کے لیے اس کے بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے جو لوگ اس غدار گروہ سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ ہر وقت کلمہ توحید اور رسالت پڑھتے ہوں اور خواہ ظاہری حیثیت سے ان کے اسلام میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو مگر ان کے ساتھ قطن کوئی رعایت نہ کرنی چاہیے اور جب ان سے جرائم کا صدور ہو تو جس میں اسلام کے ان پھوڑوں پر سختی کے ساتھ اصلاح کا نشتر استعمال کرنا چاہیے پوائنٹ فائیو حفاظت امن دشمنوں کی ایک اور قسم وہ ہے جو دارالاسلام کے اندر رہ کر یا باہر سے آ کر اس میں فساد پھیلاتی ہے ڈاکے ڈالتی ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتی ہے اور حکومت اسلامی کے امن و امان میں خلل برپا کرتی ہے یا تشدد کے ذریعے سے نظام اسلامی کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتی ہے ان کے متعلق قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے سورہ معدہ ترجمہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں لوٹ مار سے فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سلیب پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ ماؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ ملک سے نکال دیے جائیں یہ رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ یعنی گرفتار کرو توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت میں یوہاری بن اللہ و رسولی کے الفاظ سے جوہلا کو یہ دھوکہ ہوا کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن سے مسلمانوں کی باقاعدہ لڑائی ہو لیکن دراصل خدا اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنے سے مراد سعی فساد فی الارض ہے جس کا ذکر تشریح کے طور پر اس فقرے کے بعد ہی کیا گیا ہے یہ آیت جس موقع پر اتری تھی اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم فسادیوں اور امن و آئین کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والوں کے لیے ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو کر مدینہ میں رہنے لگے مگر وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے ایک روایت کے مطابق ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور پیٹ بڑھ گئے تھے حضرت نے ان سے فرمایا ترجمہ اگر تم ہمارے اونٹوں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ اور دوا کے طور پر ان کے پیشاب پیو تو تمہاری صحت درست ہو جائے چنانچہ وہ مدینے سے باہر اونٹوں کی چراگاہوں میں پہنچے اور جب آرام ہو گیا تو رسول اللہ کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اسلام سے پھر گئے ان کی اس حرکت کی جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بھیج کر انہیں پکڑوا منگوایا ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے ان کی آنکھیں نکلوائیں اور انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے صحیح بخاری میں بھی مختلف طریقوں سے اسی مضمون کی روایتیں درج ہیں اور امام علیہ الرحمہ نے ان کو قول اللہ عز و جل انما جزاء اللذین یحاربون اللہ و رسولہ الیا کے زیر عنوان درج کیا ہے صحیح مسلم میں حضرت انس کے حوالے سے آنکھیں اندھی کرانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حضور کے چرواہوں کی آنکھیں سلائی پھیر کر پھوڑ دی تھی اس لیے آپ نے ان سے آنکھوں کا قصاص لیا ابو ابوداؤد اور نسائی میں ابو الزناد کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہ آیت انہی اورینیوں کے باب میں نازل ہوئی تھی اور حضرت ابو حریرہ کا بھی یہی بیان ہے اگرچہ علماء مشتہدین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ یہ آیت ان اورینا والوں کے حق میں نہیں اتری لیکن یہ عمر متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ عبرت ناک سزائیں جو تجویز کی گئی ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو دارالاسلام کے امن میں لوٹ مار اور قتل و غارت سے خلل برپا کریں اور سزاؤں کے مختلف مدارج نوعیت جرم کے مختلف مدارج سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تفصیل فقہ کرام نے بوضاحت بیان فرمائی ہے پوائنٹ نمبر سکس مظلوم مسلمانوں کی حمایت مدافعانہ جنگ کی ایک اور صورت جس میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اپنی کمزوری اور بیچارگی کے باعث دشمنوں کے پنجے میں گرفتار ہو جائے اور اس میں اتنی قوت نہ ہو کہ اپنا آپ کو چھڑا سکے ایسی حالت میں دوسرے مسلمانوں پر جو آزاد ہوں اور جنگ کی قوت رکھتے ہوں یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کریں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے سورہ نساء ترجمہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کسی کو حامی اور اپنی طرف سے کسی کو مددگار بنا دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ اس اعانت کی ضرورت بیان کی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے سورہ انفال ترجمہ جو لوگ ایمان تو لائے ہیں مگر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں نہیں آئے ان کی ولایت کا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں البتہ اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے سوائے اس صورت کے جب وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں پس اگر تم مسلمانوں کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا اس آیت میں آزاد مسلمانوں اور غلام مسلمانوں کے تعلقات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے پہلے مال ولا شیئن سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان دارالکفر میں رہنا قبول کریں یا رہنے پر مجبور ہوں ان سے دارالاسلام کے مسلمانوں کے تمدنی اور سیاسی تعلقات نہیں رہ سکتے یعنی نہ وہ باہم شادی بیاہ کے رشتے قائم کر سکتے ہیں نہ انہیں ایک دوسرے کا ورثہ اور ترکہ مل سکتا ہے نہ فے اور غنیمت سے ان کو کوئی حصہ پہنچ سکتا ہے نہ صدقات کے مصارف میں وہ داخل ہو سکتے ہیں اور نہ اسلامی حکومت میں کوئی منصب ان کو دیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام کی رعایا نہ بن جائیں لیکن ولایت کے تمام تعلقات منقطع کر دینے کے باوجود ایک تعلق یعنی نصرت و مددگاری کا تعلق پھر بھی منقطع نہیں کیا اور انس تنسروکم فی دینی سے صاف طور پر بدلا دیا کہ یہ نصرت کا تعلق دین کے ساتھ قائم ہے جب تک کوئی شخص مسلمان ہے خواہ و دنیا کے کسی کونے میں ہو اس سے مسلمانوں کا تعلق نصرت و مددگاری کسی حال میں منقطع نہیں ہو سکتا اگر اس کے دین کو کوئی خطرہ ہو یا اس پر ظلم ہو اور وہ دینی رشتے کا واسطہ دے کر مدد مانگے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی مدد کو پہنچے کہ جس کے خلاف مدد مانگی گئی ہو اس سے مسلمانوں کا معاہدہ نہ ہو کیونکہ معاہدہ ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے لیے عہد کی پابندی اپنے مسلمان بھائی کی مدد سے زیادہ ضروری ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کی مدد کریں یہ حکم بیان کرنے کے بعد اس نصرت و آنت کی ضرورت جتائی ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کفار اسلام کے مٹانے میں ایک دوسرے کی کیسے مدد کرتے ہیں اور اپنی آپس کی مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں کس طرح ایک ہو جاتے ہیں بس اگر تم بھی دینی رشتے کو ملحوظ رکھ کر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو تو زمین میں کیسا فتنہ اور فساد عظیم برپا ہو فتنے کا لفظ جیسا کہ آگے چل کر ہم بتشریح بیان کریں گے قرآن اصطلاح میں غلبہ کفر اور پیروان دین حق کے مبتلا مصیبت اور ذلت ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح فساد بھی ہدایت پر دلالت کے غالب ہونے اور نیکی اور صلاح کار کے مٹ جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کسی جماعت کے مٹائے جانے یا اس کے رائے حق سے بھٹکا دیے جانے کو فتنہ و فساد سے تعبیر کرتا ہے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیتا ہے دفاع کی غرض و غایت اب دفاعی جنگ کی ان تمام صورتوں پر جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہیں ایک غیر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان سب کے اندر ایک ہی مقصد کام کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اپنے قومی وجود کو کسی حال میں بدی اور شرارت سے مغلوب نہ ہونے دیں اور یہ بدی جس راہ سے بھی خروج کرے خواہ باہر سے خواہ اندر سے اس کا سر کچلنے کے لیے ہر وقت مستعد رہیں اللہ کو مسلمانوں سے جو خدمت لینی ہے وہ اس کے لیے اولین ضرورت ان کا فتنوں اور خرخشوں سے محفوظ رہنا اور ان کی قومی اور سیاسی طاقت کا مضبوط رہنا ہے اگر وہ خود اپنے آپ کو مٹنے سے نہ بچائیں اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی فتنہ پردازیوں سے غفلت برت کر اپنے تئی ان اجتماعی امراض کا شکار ہو جانے دیں جنہوں نے اگلی ظالم قوموں کو ذلت اور مسکنت اور غضب الہی میں مبتلا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ صرف خود اپنے آپ کو ہی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے بلکہ انسانیت کی اس خدمت عظیم کو بھی انجام دینے کے قابل نہ رہیں گے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور یہ ان کا صرف اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانی پر ظلم ہوگا بس ان کو کھول کھول کر نہایت وضاحت کے ساتھ ان دشمنوں کے نشانات بتائے گئے ہیں جو ان کی بربادی کے موجب بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں اور ایک ایک کا دھڑا توڑ دینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ دنیا سے ہدایت کے نور کو مٹانے اور عالمگیر اصلاح کے کام میں سدھ راہ بننے کے قابل نہ رہیں پھر اس کے لیے صرف اسی وقت تلوار اٹھانے کی ہدایت نہیں کی گئی جبکہ بدی اپنا سر نکالے اور فتنہ پردازی شروع کر دے بلکہ اس کے مقابلے پر ہر وقت کمر بستہ اور مستعد رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اسے سر نکالنے کی جرت ہی نہ ہو سکے اور اس پر حق کی ایسی حیبت بیٹھی رہے کہ اس کا دف اندر ہی اندر مر جائے سورہ انفال ترجمہ ان کے مقابلے کے لیے جس قدر تمہارے امکان میں ہو سامان جنگ اور ہمیشہ تیار رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے سوا ان دوسرے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے مرعوب اور خوف زدہ کر دو گے تاکہ اس کام میں جو کچھ تم فی سبیل اللہ خرچ کرو گے وہ تمہیں دنیا میں امن و امان اور ترقی اسلام کی صورت میں اور آخرت میں خوشنودی الہی کی صورت میں پورے کا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا یہ آیت بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جنگی ضروریات کے لیے اس قسم کی عارضی فوج ملیشیا کافی نہیں ہو سکتی جو خاص ضرورت کے موقع پر جمع کی جائے اور ضرورت رفع ہونے کے بعد منتشر کر دی جائے بلکہ انہیں مستقل فوج مرابط سٹینڈنگ آرمی رکھنی چاہیے جو ہمیشہ کیل کانٹے سے لیس رہے آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے عجیب عجیب معنی ظاہر ہوتے ہیں سامان جنگ کی نوعیت کو صرف لفظ قوت سے بیان کیا ہے جو پہلی صدی ہجری کے تیروں اور دبابوں پر چودھویں صدی کی توپوں ہوائی جہازوں اور آبدوز کشتیوں پر اور اس کے بعد آنے والی صدیوں کی بہترین حربی اختراعات پر یکساں حاوی ہے مستطاتم کے لفظ نے قوت کی کمیت کو مسلمانوں کی قدرت اور استطاعت پر موقوف کر دیا یعنی اگر وہ ایک فوج گراں مہیا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کو وہی کرنی چاہیے لیکن اگر ان میں اتنی قوت نہ ہو اور وہ بڑی بڑی توپیں بڑے بڑے جنگی جہاز بڑے بڑے مولک آلات جنگ حاصل نہ کر سکیں تو ان سے یہ فرض ثابت نہیں ہو جاتا بلکہ انہیں ہر اس وسیلہ جنگ کو اختیار کرنا چاہیے جو دشمنان حق سے مقابلہ کرنے میں کام آ سکے اور جسے حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن ہو پھر ربات الخیل کے مستعد رکھنے کی مصلحت بتاتے ہوئے ترحبونا بھی بہی اللہ و ادوبکم کے بعد و آخرین لا تعلمونہم اللہ اللہ یعلمہم کے الفاظ جو فرمائے ان میں سیاست کا یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی فوجی طاقت کو مضبوط رکھتی ہے تو اس سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ جو طاقتیں ان کی اعلانیہ دشمن ہو وہ اس سے مروب و خوفزدہ رہتی ہیں بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں پر ان کی ایسی دھاک جم جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا خیال بھی دلوں میں نہیں آتا اور وہ سرکش قوتیں جو اسے کمزور اور غافل دیکھ کر حملہ کر دینے میں ذرا تعمل نہ کریں ان کی اس طرح متی اور دوست بنی رہتی ہیں کہ اسے ان کی طبیعت میں چھپی ہوئی سرکشی کا علم بھی نہیں ہوتا اس کے بعد علم المعیشت کی اس حقیقت کو ذہن نشین کیا ہے کہ اس حفظ ما تقدم کی تیاری میں جو روپیہ صرف ہوتا ہے اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا اور اس کے فوائد سے تم محروم ہو گئے بلکہ در حقیقت وہ تمہیں واپس ملتا ہے اور اس صورت میں واپس ملتا ہے کہ تم پر ظلم نہیں ہو سکتا اور ظلم سے محفوظ رہنے کی صورت میں تمہیں پرام زندگی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یوفا علیکم وانتم لا تظلمون میں دنیا اور آخرت دونوں میں فوائد حاصل ہونے اور دونوں میں ظلم سے بچے رہنے کا وعدہ مضمر ہے اور در حقیقت اس جملے سے دونوں مقصود ہیں کیونکہ مسلمانوں کے دین کی بہتری وہی ہے جو ان کی دنیا کی بہتری ہے اور ان کی دنیا کی بدتری وہی ہے جس کا نتیجہ دین کی بدتری ہے